چھوٹا گھوڑا اور دریا ایک بار ایک چھوٹا گھوڑا اپنی ماں کے ساتھ ایک خوبصورت درختوں والی وادی میں رہتا تھا چھوٹا گھوڑا اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا یہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا دن ہو یا رات جب وہ اکٹھے ہوتے تو وہ اپنے جسم کو اس سے لگا کر رہتا ایک دن گھوڑے کی ماں نے اپنے بچے سے شفقت سے بات کی ڈیئر ون اس نے کہا تم اب بچے نہیں رہے تم کب کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوگے اب میں تیار ہوں چھوٹے گھوڑے نے کہا بتاؤ کیا کروں بہت اچھا اس کی ماں نے کہا اس نے اپنے بچے کا چہرہ پیار سے چاٹا اناج کی یہ بوری چکی میں لے جاؤ تاکہ آٹا پیس جائے ہاں ماں چھوٹے گھوڑے نے کہا اس نے انتظار کیا جب تک بوری اس کی پیٹھ پر اٹھائی گئی پھر مل کے لیے نکلا لیکن اچانک رک گیا او نہیں اس نے کہا یہ کیا ہے چکی کا راستہ ایک دریا کے پار جاتا ہے چھوٹے گھوڑے نے بہتے پانی کو دیکھا کیا میں اس پار جا سکوں گا اس نے تعجب کیا ایک بیل قریبی کھیت میں چر رہا تھا مسٹر بیل مسٹر بیل چھوٹا گھوڑا بلایا مجھے بتائیں مسٹر بیل کیا میں دریا پار کر سکتا ہوں غور سے دیکھو بیل نے کہا اس دریا کا پانی میرے گھٹنوں تک نہیں آتا یہ تمہارے لیے اتنا اونچا کیوں ہو چھوٹے گھوڑے نے ہمت کی اس نے دریا میں قدم رکھا لیکن اچانک ایک آواز آئی رک جا جلد بازی نہ کرو وہاں کون ہے چھوٹے گھوڑے سے پوچھا اس نے گردن پھیلا کر سیدھا اوپر دیکھا وہ یہ ایک گلہری ہے اور ایسا ہی تھا گلہری چھوٹے گھوڑے کے اوپر ایک درخت کی شاخ پر کھڑی تھی اس بوڑے بیل کی بات مت سنو اس نے ڈانٹا یہ دریا بہت بہت گہرا ہے کل میرے دوست کو بہتے پانی نے نیچے کھینچ لیا تھا یہ تقریباً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا بیچارہ چھوٹا گھوڑا الجھ گیا کیا پانی گہرا تھا آ نہیں کون صحیح تھا گلہری بیل میں گھر جا رہا ہوں اس نے فیصلہ کیا ماں مجھے بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے چنانچے چھوٹا گھوڑا دریا سے منہ موڑ کر واپس گھر چلا گیا گھوڑے کی ماں اپنے چھوٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے اس نے پوچھا چھوٹے گھوڑے نے اسے دریا کے بارے میں بتایا پانی اتنی تیزی سے بہتا ہے میں دریا کی تہ نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں اس پار جانے سے ڈرتا ہوں اس نے کہا واقعی گھوڑے کی ماں نے پوچھا میں ہر روز مل جاتی ہوں میں ہمیشہ سلامت واپس آتی ہوں ہاں ماں لیکن میں الجھن میں ہوں چھوٹے گھوڑے نے کہا مسٹر بیل نے مجھے بتایا کہ دریا بالکل بھی گہرا نہیں ہے پانی صرف اس کے گھٹنوں تک آتا ہے لیکن گلہری نے مجھے بتایا کہ دریا بہت گہرا ہے بہتا ہوا پانی اس کے دوست کو تقریباً بہا لے گیا ہے میں کیا کروں ماں گھوڑے کی ماں مسکرا دی مجھے بتاؤ پیارے بیل کتنا لمبا ہے گلہری کتنی لمبی ہے اور تمہارا قد کتنا ہے اس نے پوچھا اب سوچو اور خود فیصلہ کرو کیا تم دریا کو پار کر سکو گے آہا چھوٹے گھوڑے نے کہا اور خوشی سے پالا اب میں سمجھ گیا دریا بالکل گہرا نہیں ہے میرے لیے نہیں اور یہ خوش دلی سے مل کے راستے پر چل پڑا چین کی ایک کہانی پر منحصر